بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> مخارج الحروف کا جو हरूफ ہے اس کو ختم کر لیا تھا اور آج سے ہم انشاءاللہ صفات الحروف کا جو موضوع ہے اس کو شروع کریں گے تو پہلے جو ہم نے پڑھا ہے اس سے ہمیں کم سے کم یہ پتہ چلا کہ جو مخارج الحروف ہیں ان کی معرفت سے انسان ہر حرف کو صحیح طرح ادا کر سکتا ہے مگر پھر بھی اس میں ایک اشکال یہ تھا کہ کچھ حروف ایسے تھے جو ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہیں اور وہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان میں فرق کیسے کیا جائے گا تو وہاں پہ پھر اس کا جواب یہ ہے کہ ان کو صفات کے ساتھ فرق کیا جاتا ہے تو یعنی مخارج الحروف اور صفات دونوں کو استعمال کرتے ہیں قاری اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ قرآن کو صحیح طریقے سے مجوت طریقے سے پڑھے تو صفات جو ہے وہ لفظ صفہ کی جمع ہے اور صفہ جو ہے لغت میں کسی ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ کوئی چیز جس کے اندر اس مطلب کہ ایسی کوئی کوالٹی آپ کہہ لیں صفت کوالٹی کو ہی کہتے ہیں بیسیکلی جس سے اس چیز کا یعنی اس کے کوئی فزیکل یا اس کا کوئی کہہ لیں ایبسٹریکٹ اس کی حصی یا اس کی مانوی کوئی حیثیت پتہ چلے آپ کو مثال کے طور پہ یعنی کہ اگر آپ اس کی جو فزیکل ایسپیکٹس ہیں جو اس کے حصی یا جو اس کے یعنی کہ جو کہہ ٹینجیبل چیزیں ہیں جو نظر آ سکتی ہیں آپ کو جو ریئل چیزیں ان کی مثال لیں اگر آپ یہ ابھی صرف لغتاً بات کریں تو مثال کے طور پہ کسی شخص کا جیسے قد ہے یا اس کی اس کے مثال اس کی رنگت ہے ٹھیک ہے کہ یعنی وہ کتنا لمبا ہے گارا یعنی کہ کالا ہے گورا ہے اور اسی طرح وہ موٹا ہے یا پتلا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ فزیکل اسپیکٹس جو ہے نا وہ بھی صفات کہلاتے ہیں یا مانویاں مانوی جو کہہ لیں آپ ایبسٹریکٹ چیزیں جو ہوتی ہیں جیسے کہ کہ اس کے پاس علم کتنا ہے اس کا ادب کیسا ہے وہ ذہین کتنا ہے اس کے اندر حیا کتنی ہے یہ ساری چیزیں جن کو آپ فیل نہیں کر سکتے جن کو دیکھ نہیں سکتے تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں صفات کہلاتی ہیں مانوی طور پہ یعنی یعنی کہہ لیں آپ لغت کے اندر اور اصطلاح میں جو ہم پڑھ رہے ہیں تجوید تو اصطلاحاً صفت کا مطلب ہوگا کہ ایسی کیفیت جو حرف کے اندر ظاہر ہوتی ہے جب اس کو مخرج سے ادا کیا جائے پھر سے سن لیجیے ایسی کیفیت جو حرف کے اندر ظاہر ہوتی ہے یا حاصل ہوتی ہے جب اس کو مخرج سے ادا کیا جائے اور اس کے ذریعے ہمیں جو ہے پتہ چلتا ہے کہ یہ حروف جو ہے اس میں یعنی کہ حرف جو ہے اس میں مطلب مثال کے طور پہ جہر ہے یا ہمس ہے یا شدت ہے یا قلقلہ ہے اس قسم کی جو ساری چیزیں یہ صفات ہوتی ہیں اس کی تو اس کے فوائد کیا ہیں ایک تو ہم نے جو سب سے پہلے پڑھا کہ ایسے حروفوں کے درمیان فرق کرنا جن کے مخرج جو ہیں یا تو وہ بہت غریب ہیں یا تو ایک ہی مخرج ہے امام ابن الجزری اپنی کتاب انشر کے اندر فرماتے ہیں کہ ہر وہ حرف جو صفات میں ایک طرح کا ہوتا ہے ان دونوں کے درمیان یعنی تمام وہ حروف جو صفات میں ایک جیسے ہوتے ہیں ان کے درمیان فرق نہیں کیا جا سکتا سوائے مخرج کے مطلب کہ اگر کسی دو حروف کی صفات ساری کی ساری ایک جیسی ہیں تو لازمی بات ہے کہ ان کے اندر ان کا مخرج پھر کوئی اور ہوگا پھر ہی فرق کر سکتے ہیں نا ان میں اور اگر دو کچھ ایسے حروف ہیں دو یا اس سے زیادہ جن کا مخرج ایک ہے تو پھر ان کے اندر فرق نہیں کیا جا سکتا سوائے صفات کے اور اگر یہ نہ ہو سکتا تو پھر جو ہماری آوازیں ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں جیسے کہ جانوروں کی آوازیں جن کے اندر کوئی معنی نہ ہوتا اور ایک سے دوسرے چیز کو فرق نہ کیا جا سکتا تو مطلب کہ جو ہم بولتے ہیں یہ سارا اسی وجہ سے کہ ہر ہمارا ہر ایک حرف جو ہے وہ اپنی صحیح جگہ سے نکلتا ہے اور اس کی اپنی صفات ہوتی ہیں اس کے اپنے مخارج ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہر ایک کو ہم دوسرے سے ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں دوسرے سے فرق کر سکتے ہیں اس کے اس کے اندر اور ہماری آوازیں جو ہیں وہ اسی وجہ سے جانوروں کی آوازوں کی طرح نہیں ہیں مثال کے طور پہ جو حروف ہیں سا اور زال اور وا ان سب کا مخرج جو ہے وہ ایک ہی ہے اب اگر وا کے اندر صفت استعلاء نہ ہوتی اور اطباق نہ ہوتی تو وہ زال بن جاتا یعنی وا کو نہ ہی آپ زبان پیچھے سے اوپر کریں نہ ہی درمیان سے اوپر کریں بلکہ نیچے کر کے پڑھیں تو وا اور زا کوئی فرق نہیں رہتا ان میں اسی طرح اگر جو حرف سا ہے اس کے اندر ہمس نہ ہوتا تو وہ زال بن جاتا ہمس کا ابھی ہم پڑھیں گے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی سانس آپ کا سانس جاری رہے تو اب آپ کریں کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کا سانس باہر آ رہا ہے مگر اب آپ کوشش کریں کہ یہی آواز نکالیں مگر سانس باہر نہ آئے از از تو وہ آٹومیٹکلی آواز بدل کے از کی جگہ از ہو جائے گی آپ نے سانس اگر کوشش کریں کہ باہر نہ نکالیں مخرج وہی رکھیں باقی صفات وہی رکھیں صرف سانس روک لیں اپنا از از تو وہ از کی جگہ از یہ آواز ہو جائے گی کیونکہ مخرج ایک ہی ہے تو یہ تو پہلا فائدہ ہو گیا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو قوی حروف ہیں ان کو ہم ضعیف حروف سے یا یا کمزور حروف سے ان کا فرق کر سکتے ہیں اور یہ فرق کیوں ضروری ہے وہ اس لیے کہ پھر ہم یہ جان سکیں کہ کس حرف کا کس کے اندر ادغام جائز ہے اور کس کا کس کے اندر ادغام جائز نہیں ہے ادغام بھی ایک صفت ہے جو ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ ایک حرف کو دوسرے کے اندر ملا دینا اس کو ادغام کہتے ہیں تو جب ہم صفات پڑھتے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون سا قوی حرف ہے کون سا ضعیف حرف ہے مثال کے طور پہ جو قوی حرف ہوتے ہیں ان کے اندر ایسی خصوصیات ہوتی ہیں کہ ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان کو ایک ضعیف یا کمزور حرف کے اندر پورا کا پورا ادغام کر دیا جائے کیوں کیونکہ اگر ان کو ادغام پورا کر دیا جائے گا تو اس کی پھر جو خصوصیت تھی وہی ختم ہو جائے گی مثال کے طور پہ حرف قا ہے اب حرف تا جو ہے اور اس حرف تا جو ہے دونوں کا مخرج ایک ہی ہے تا اور پا تو اگر آپ تا کو تا کے اندر جو ہے وہ ادغام کر دیں گے تو تا کی تو کوئی خصوصیت باقی نہیں رہے گی اس لیے اس کو پورا کا پورا ادغام نہیں کیا جاتا مگر اس کے برعکس اگر آپ تا کو تا کے اندر ادغام کر دیں تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا جیسے سورہ عال عمران کے اندر آیت نمبر سکسٹی نائن میں آتا ہے ود اب یہاں پہ کیا ہے ودت ایک کلمہ ہے اور پھر آگے سے ہے ایف تو پہلے ہے واو دال تا اور تا ساکن ہے اور اس کے بعد ہے تو تو جو طا ہے وہ چونکہ قوی حرف ہے اور تا جو ہے ضعیف ہے تو ضعیف کو قوی کے اندر پورا کا پورا ادغام کر دیں گے تو بن جائے گا ود طائف و ود طائف تو اس کے اندر ہم نے کوئی بھی ایسی چیز نہیں کی جس سے کہ کہ تا کی کسی صفت پہ فرق پڑا ہو کیونکہ تا جو تھا وہ پہلے ہی کمزور تھا اس کو اگر ہم نے قوی کے اندر اس کا ادغام کر بھی دیا تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اور اگر اسی طرح پا کے بعد تا آ جائے تو پھر پورا کے پورا ادغام نہیں کریں گے جیسے کہ کلیمہ بسق و تا تو اس کے اندر جو صفات ہیں پا کی جس میں سے اصطاع ہے اور اطباق ہے وہ باقی رہیں گی اور جو قلقلہ کی صفت ہے وہ چلے جائے گی کیونکہ اصل میں یہ کیا ہے با با فتحہ کے ساتھ سین فتحہ کے ساتھ اور پھر طا جو ہے وہ ساکن ہے تو جب طا ساکن ہوتا ہے تو اصل میں تو قلقلہ ہونا چاہیے تھا بس ق مگر آگے تا آ گیا اب تا اور طا کا مخرج ایک ہی ہے اور جو ہے طا ساکن ہے اور تا متحرک ہے تو ہمیں کرنا اوریجنلی یہی چاہیے تھا کہ اس کا ادغام کریں مگر کیونکہ پا بہت قوی حرف ہے اور تا ضعیف ہے اس وجہ سے پا کی جو صفات ہیں استعلا اور اطباق جو آگے ہم جا کے پڑھیں گے وہ باقی نہیں گی تو اس کو پڑھیں گے بس ت بس یعنی کہ تا کے لیے پہلے زبان کو اوپر لے کے جائیں گے پھر تا کے لیے اس کو سیدھا کر کے پھر پڑھیں گے بس نہ اس کو بسط پڑھنا ہے یہ بھی غلط ہے اور نہ ہی بس یہ بھی غلط ہے بس بسط یہ صحیح طریقہ پڑھنے کا مگر کبھی کبھار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قوی حرف جو ہے اس کو وعیف کے اندر ادغام کر دیا جائے اب وہ کیوں کیا جاتا ہے وہ اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ اصل جو ہمارے پاس چیز ہے وہ ہے روایت ایک چیز ہوتا ہے جسے کہتے ہیں درایا درایا کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنے علم سے جو ہے نا کسی چیز کو جاننے کی جیسے کسی علم کی جیسے کوئی قواعد قانون وغیرہ بنائیں اور اس کے اوپر پھر عمل کریں اور ایک چیز ہوتی ہے روایت روایت یہ کہ جو ہمیں صنعت کے ساتھ ملی ہے چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتی ہوئی آ رہی ہے تو اب سارے کے سارے قوانین جو تجوید کو علماء نے بنائے ہیں وہ درایہ کے اندر آتا ہے کیونکہ یہ اصل میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ قاعدہ یا قانون جو تھا وہ نہیں بتایا تھا کہ جی ادغام یہ ہوتا ہے یا اخفا یہ ہوتا ہے انہوں نے تو اصل میں عملی طور پہ پڑھ کے صحابہ کو سکھایا اور صحابہ نے سنا اور اسی طریقے سے پڑھا اور اسی طریقے سے ان تابعین نے پڑھا پتہ تابعین نے پڑھا تو یہ سلسلہ ایسے چلتا ہے بعد میں آنے والے علماء نے یہ چیز محسوس کی کیونکہ جو عجم تھے وہ عربوں کا لہجہ کاپی نہیں کر سکتے تھے تو اس لیے انہوں نے پھر یہ جو تھے قواعد بنا دیے تاکہ جو اجمی ہیں ہم جیسے ان کو بھی اس چیز کا علم ہو جائے کہ کس طریقے سے آپ اپنی زبان کو حرکت دیں گے اپنے منہ کو حرکت دیں گے تو آپ عربوں کے لب و لہجے میں پڑھ سکیں گے تو اگر روایت میں کوئی چیز جو ہے ادغام کے طور پہ آ جائے تو پھر ہم اس کو جو ہے نہیں کرتے جیسے کہ صورت مرسلات کے اندر کلمہ ہے نخ کم اب وہ ہے نون خا نون فتحہ کے ساتھ خا ساکن ہے لام جو ہے وہ بما کے ساتھ ہے پھر اس کے بعد ہے قاف قاف نقطوں والا اور اس کو وہ بھی ساکن ہے اس کے بعد آ رہا ہے کاف جو کہ باریک ہے اب جب جو ہے جو قوی حرف ہے وہ پہلے آ اور باریک حرف بعد میں آ تو قاعدے کے مطابق کیا ہے قاعدے کے مطابق یہ ہے کہ ان کا ادغام کامل نہیں ہوگا ناقص ہوگا مگر یہ کہ روایت کے مطابق کیا آتے روایت کے مطابق ہمیں ایک یہ وجہ ملتی ہے ایک یہ صورت ملتی ہے کہ اس کا ادغام کامل کریں گے بہرحال اس کلمہ کے اندر علماء کا اختلاف ہے آپس میں کچھ نے اس کو کہا ہے کہ اس کو نخلق کم پڑھنا ہے اور کچھ نے کہا ہے نخلق کم پڑھنا ہے مگر اس میں جو راج کال ہے وہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کو نخلق کم پڑھنا چاہیے ابن عمل جزری بھی راجہ ان کے نزدیک غالباً یہی ہے اور اکثر علماء کے نزدیک راجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ اس کو نخلق کم ادغام کامل کے ساتھ پڑھا جائے کیونکہ روایت سے ہی ملتا ہے اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ آگے آ جائے گی تیسری جو صفات کی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے حروف جو ہیں ان کے اندر خوبصورتی پیدا ہوتی ہے خاص طور پہ کہ جب حروف جو ہیں مثال کے طور پہ ایک جیسے یا ملتے جلتے حروف یا کہہ لو کہ آپوزٹ بلکہ آپ یہ کہہ لیں کہ اپوزٹ حروف جو ہیں وہ اپوزٹ صفات والے حروف ایک دوسرے کے پاس پاس آ جائیں مثال کے طور پہ ایک موٹا حرف ہے اور ایک ساتھ ہی بریک حرف آ جاتا ہے اب اگر آپ اس کو یعنی کہ مثال کے طور پہ برا ہے اب اس کو براۃن پڑھتے ہیں تو وہ بھی غلط ہے اور برعتن پڑھتے ہیں وہ بھی غلط ہے اس کو پڑھنا ہے برا تو اس طرح یہ بہت سی مثالیں ہو سکتی ہیں اور بھی یعنی کہ یختص اضطر اسی طرح حس حس سلطان تو یہ ساری چیزیں جو یہ سارے کے سارے حروف میں ہیں ان میں ایک بریک آتا ہے پھر پھر موٹا حرف آ جاتا ہے پھر بریک آ جاتا ہے تو تفخیم ترقیق جو ہے وہ آپس میں ہوتی رہتی ہے اور اسی طرح کوئی غننے والا پھر اس کے بعد ہی ساتھ گننے کے بغیر آ جائے یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر ان کا اچھے طریقے سے خیال رکھا جائے تو پھر حروف کے اندر خوبصورتی پیدا ہوتی ہے نہیں تو جو تلاوت ہے وہ اتنی خوبصورت نہیں رہتی البتہ اسے معنی نہیں بدلتا اچھا اب اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ یہ تو ہوگی ہماری جو کوالٹیز ہیں جو اس کے کہہ لیں کہ فوائد ہیں صفات کے یہاں پہ کریکٹرسٹکس آف لیٹرس کے جو uh, جو فوائد ہیں فوائد ڈسکس کرنے کے بعد ہم چلتے ہیں کہ ان کی اصل میں تعداد کتنی ہے تو تعداد کے اندر بھی علماء نے آپس میں اختلاف کیا ہے <clears throat> کچھ علماء کے نزدیک ان کی تعداد جو ہے وہ سیونٹین ہے یعنی کہ سترہ اور یہ امام الجزری کا قول ہے اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے کہا کہ اس کی تعداد پندرہ ہیں جیسے کہ امام شاطبی اور امام سخاوی نے یہ کہا کیونکہ انہوں نے صفات جو ہیں اضلاق اور اسمات ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ کیا صفات ہوتی ہیں ان دونوں <clears throat> سوری ان دونوں صفات کو انہوں نے کاؤنٹ ہی نہیں کیا انہوں نے گنا ہی نہیں ان کو تو وہ سترہ سے پندرہ کر دی اور وہ کیوں نہیں گنا اس کی بھی انشاءاللہ شاء ڈیٹیل آگے جا کے پڑھ لیں گے کیونکہ کچھ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ صفات کے طور پہ کاؤنٹ ہوں گی بھی کہ نہیں اور پھر کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے بیس کہا بیس صفات ہیں اور کچھ نے کہا کہ فورٹی فور کے قریب صفات ہیں اور ایسے نام ہیں تو یہ علماء کے آپس میں یعنی کہ اختلاف رہا ہے کہ کتنی صفات ہیں بہرحال جو راج کالر جو ہم انشاءاللہ اختیار کریں گے وہ امام الجزری کا ہے راجے بھی کہہ لیں اس کو یہاں جمہور کا کہہ لیں آپ ایسے کہہ لیں راجے نہ کہیں کیونکہ دوسرے مطلب کہ اس میں کوئی سری دلیل تو نہیں ہے یہ تو صرف ایک اجتہادی چیز ہے جو علماء نے کی ہے تو کہہ لے کہ جو جمہور کا مذہب ہے ہم وہ لے کے چلیں گے اور وہ یہی ہے کہ سترہ صفات جو ہیں اس کے اوپر کاؤنٹنگ کی جائے گی اور اس کے اندر دو صفات جو ہیں جو اخوا کی اور غنہ کی ہے وہ کاؤنٹنگ کی گئیں ان کو تقسیم اس طرح کیا جاتا ہے کہ دو گروپس بنائے جاتے ہیں ان کے ایک وہ صفات جن کا اپوزٹ ہوتا ہے جن کا کہتے ہیں جن کی ضد ہوتی ہے جن کا متضاد ہوتا ہے وہ صفات ہوتی ہیں وہ ٹوٹل دس صفات ہیں پانچ کے گروپس کے اندر مطلب پانچ صفات ہیں اور ان کے پانچ اپوزٹ صفات ہیں اور اس کے اندر ایک توسط کی صفت ہوتی ہے اس کو کاؤنٹ نہیں کیا جاتا تو دس یعنی کہ اس طرح ہوتی ہیں وہ اگر وہ بھی ملا لیں گے تو پھر گیارہ ہو دیں گی تو یہ پانچ پیئرز بنتے ہیں ٹوٹل دس صفات اور پھر اس کے بعد سات ایسی صفات ہیں جن کی کوئی بد نہیں ہوتی ہیں جن کا کوئی متضاد نہیں ہوتا تو ان ان سات صفات کے اندر بھی جیسے میں نے بتایا کہ غنہ اور اخفا جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا تو ٹوٹل دس وہ پہلے جن کی جن کے جن کا متضاد ہے متضاد ہے یا پھر ود ہے اور سات ایسی صفات جن کی کوئی ود نہیں ہے تو ٹوٹل سیونٹین سوات اشر یہاں سترہ سوات ہو گئیں اور ان کی تفصیل انشاءاللہ پھر ہم اگلی بار سے شروع کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کے تفیق رکھنا وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد وعلی علیہ وصحب اجمعین اجمائن